بسم اللہ الرحمن الرحیم نو مئی دو ہزار سولہ اس وقت میں دلی میں ہوں اور ناگپور کی ٹیم کو ایڈریس کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالی مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیے قرآن کے مطابق ایمان کی حیثیت ایسی ہے جیسے درخت کے میں بیج کی حیثیت بیج سے پورا درخت نکلتا ہے ایسی اسلام میں بھی ہے کہ ایمان سے سارا اسلام نکلتا ہے تو جب آپ ایمان لاتے ہیں تو آپ کے اندر معرفت آتی ہے اللہ پر یقین آتا ہے اللہ سے محبت آتی ہے اللہ سے خوف آتا ہے یہ ساری چیزیں ایمان کا جز ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا سب بڑا کنسرن جنت بن جاتی ہے آپ چاہیں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے تو دیکھیے قرآن میں یہ بھی ہے کہ ایک سینے میں دو دل نہیں ہوتے قرآن میں بتایا گیا کہ اللہ نے ایک سینے میں دو دل نہیں ملائے یعنی جب آپ جنت کے شائق بنیں گے جنت کو کرشا بنائیں گے تو یہ نمکن ہے کہ اپنے لیے تو یہ ہو دوسرے کے لیے کچھ اور ہو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے لیے تو جنت کا حص اور دوسرے کے لیے کچھ نہیں یہی وہ چیز ہے جو دعوت کو اس دعوت کی اسپرٹ پیدا کرتی ہے جب آپ اپنے لیے جنت کے شاخ بنتے ہیں تو اسی کے ساتھ لازمی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی جنت کے شاخ بن جاتے ہیں یہی ہے اصل دعوت اللہ کا دعوت اسی اسپرٹ کا اظہار ہے یعنی جس چیز کو آدمی اپنے لیے پسند کر رہا ہے اسی کے لیے دوسروں کو بتانا کہ وہ بھی اسی کے اسی کو اپنے کرشن بنائیں یہ دعوت اللہ ہے اگر کسی کے اندر ایمان ہو مر دعوت نہ ہو تو یہ کہا جائے کہ اس کا ایمان ابھی بہت کمزور ہے طاقتور نہیں ہے طاقتور جس طرح طاقتور بیج پورا درخت اس کی نکلتا ہے ایسا نہیں کہ ادھورا درخت نکلے اگر بیج طاقتور ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا درخت نکلے آدھا درخت نہ نکلے ایسی ایمان کا بیج اگر طاقتور ہے تو سب کچھ اس سے نکلتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ طاقتور بیج ایمان کا آدمی کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنے لیے تو جنت کا شاخ بنے دوسروں کے لیے نہیں تو میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دعوت اللہ کے کام کو اسی طرح ضروری سمجھنا اپنے لیے جس طرح آپ نماز روزہ کو ضرور سمجھتے ہیں حقیقت ہے کہ دونوں میں فرضیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں نماز روزہ کی فرضیت اپنے لحاظ سے ہے اور دعوت اللہ کی فرضیت دوسروں کے اعتبار سے ہے تو آپ کو ہر حال میں دعوت اللہ کا کام کرنا ہے اور اس زمانے میں دیکھیے بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے آپ اسلام کی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا قرآن کا ترجمہ اپنے پاس رکھیے چاہے آپ گھر پہ ہوں یا باہر ہوں جو ملے اس کو دیتے رہیے اسلام کے تعارف پر چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں قرآن کا ترجمہ چھپا ہوا موجود ہے آپ ان کو اپنے پاس رکھیں اور جو ملے آپ کو کہیں اس کو دیتے رہیں یہ بہت آسان طریقہ ہے دعوت کا تو بہرحال آپ کو اپنی زندگی میں دعوت کو اس کا شامل کرنا ہے اس طرح آپ نماز درجے کو شامل کی گئی ہیں وضو آپ کو اپنی ذاتی اصلاح کے لیے ہے اور دعوت آپ کے مشن کے طور پر ہے تو میں آپ کو کہوں گا بطور کہ آپ ون مین ٹو مشن بنے ون مین ٹو مشن یعنی آپ کا ایک مشن تو یہ ہے کہ آپ بزنس کریں سروس کریں اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں یہ ایک مشن آپ کا ہے ساتھ ساتھ دوسرا مشن ہے یہ ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کو دعوت پہنچاتے رہیں یہ ہے ون مین ٹو مشن یہ کم سے کم ہے اگر میں یہ کہوں کہ آپ سارا وقت دعوت کی لگائیں تو یہ قابل عمل نہیں ہوگا یہ پریکٹیکبل نہیں ہوگا لیکن ون من ٹو مشن تو پوری طرح پریکٹیکبل ہے اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں جبکہ پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے دنیا میں تو یہ ضروری نہیں کہ آدمی مصنف ہو مقرر ہو اس کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھپی ہوئی چیزیں اپنے پاس رکھیں اور لوگوں کو دیتے رہیں تو دعوت کا کام کے بغیر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا ایمان مکمل ہو گیا دعوت کا کام کیے بغیر آپ کا ایمان کے تقاضے کے اعتبار سے تکمیل نہیں ہوئی تو میں یہ نصیحت کروں گا کہ آپ خود بھی اسلام کا مطالعہ کریں اسلام کے فرائض انجام دیں اسلام کی ذمہ داری پوری کریں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو تلقین کریں دوسروں کو بتاتے رہیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے اس سنت کیا ہے بتاتے رہیں اسی کو میں کہا کرتا ہوں ون من ٹو مشن یہ سب سے زیادہ آسان بات ہے اس زمانے میں ون من ٹو مشن بننا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں بالکل آسان ہے آدمی دیکھیے ایک گوشے میں نہیں رہتا وہ گھر سے نکلتا ہے باہر جاتا ہے یہاں جاتا ہے وہاں جاتا ہے تو روزانہ اس کی ملاقاتیں بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں روزانہ یہ دور ہی ملاقاتوں کا دور ہے تو آپ جب بھی کسی ملاقات ہو تو اس کا آپ اسلام کی بات بتائیے اس کے علاوہ دیکھیے آج کل ٹورزم بہت ہوتا ہے لوگ یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیے کانفرنس ہے سیمینار ہے ادارے وہاں لوگ ہوتے ہیں تو غزے کے بہت مواقع کھلے ہوئے ہیں ہر جگہ جہاں آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو ابھی دعوت سے بے خبر ہیں ان کو دعوت پہنچائیے اور یہ کام دیکھیے مسلمانوں میں بھی کرنا ہے غیر مسلموں میں بھی کرنا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کے لیے آپ کو اسلام کو ان کی ڈسکوری بنانا ہے اور مسلمانوں کے لیے آپ کو ان کی ری ڈسکوری بنانا ہے تو دونوں کے لیے آپ کی ذمہ داریاں ہیں تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے کہ آپ اس کام کو اچھی طرح انجام دیں اور اس کا انعام آفرت میں پائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ